قریب نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ سے اور انہوں نے حضرت جویریہ رضی اللہ تعالیٰ سے روایت کی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم صبح کی نماز پڑھنے کے بعد صبح سویرے وہ اپنی نماز پڑھنے والی جگہ میں تھی پھر دن چڑھنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس واپس تشریف لائے تو وہ اسی طرح بیٹھی ہوئی تھی آپ نے فرمایا تم اب تک اسی حالت میں بیٹھی ہوئی ہو جس پر میں تمہیں چھوڑ کر گیا تھا انہوں نے عرض کی جی ہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارے ہاں سے جانے کے بعد میں نے چار کلمے تین بار کہے ہیں اگر ان کو ان کے ساتھ تولا جائے تو تم نے آج کے دن اب تک کہا ہے اگر ان کو ان کے ساتھ تولا جائے جو تم نے آج کے دن اب تک کہا ہے تو یہ ان سے وزن میں بڑھ جائے سبحان اللہ و بحمدہ عدد خلقہ و رضا نفسہ و زینت عرشہ و مداد کلماتہ پاکیز کی ہے اللہ کی اور اس کی تعریف کے ساتھ جتنی اس کی مخلوق کی گنتی ہے اور جتنی اس کو پسند ہے اور جتنا اس کے عرش کا وزن اور جتنی اس کے کلمات کی سیاہی ہے صحیح مسلم حدیث نمبر چھ ہزار نو سو تیرہ